عمر بن محمد نے نافع کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو مونچھیں اچھی طرح تراشو اور داڑیاں بڑھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 602